حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور معظم پاؤں چوڑے پر گوشت اور ایڑیاں کم گوشت والی تھیں تلوہ اونچا جو فرش زمین پر نہ لگتا تھا پاؤں کی نرمی اور نزاکت کا یہ عالم تھا کہ ان پر پانی ذرا بھی نہیں ٹھہرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے لیکن تلوہ گہرا نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوہنیوں سے اوپر اور نیچے دونوں بازو بھاری تھے یہ شجاعت کی علامت ہے ایڑیاں اور پنڈلیاں ہلکی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک ہی ہیں جنہیں قدوم میمنت لزوم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یہاں اس امر کا ذکر از بس ضروری ہے کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے جنہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مانوی کے ساتھ ساتھ آپ کے جمال ظاہری چال ڈھال خد و خال قد و کامت آریز و گیسو انداز گفتار طرز رفتار روز و شب کے معمولات خوبی تکلم جمال تبسم اتوار پوشاک استراحت و آرام قیام و تعام حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے ایک ایک پل اور ایک ایک ادا کو یاد رکھا اور بیان فرما کر آنے والی ملت اسلامیہ پر احسان عظیم کیا یہ اسی کا فیضان ہے کہ ہم بھی ان کے فرمودات و ملفوظات کی روشنی میں محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور حسن و جمال کو نگاہ شوق اور چشم تصور میں لا سکتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اس بات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اقدس حسن و جمال میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا امام کستلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلاف نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا جو تذکرہ کیا ہے یہ بطور تمثیل ہے ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور مقام بہت بلند ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین گوشت سے پر تھے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا یعنی ان میں نفاست اور لطافت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں اور قدمین مبارک گوشت سے پر تھے حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین تمام لوگوں کے قدموں سے زیادہ خوبصورت اور نفیس تھے حضرت ہند بن ابی حالا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں قدموں کے تلوے قدر گہرے تھے قدمین شریفین ہموار اور نرم تھے اور اس قدر ہموار تھے کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے زیادہ گہرے نہیں تھے یعنی ان میں معمولی اور مناسب گہرائی تھی